السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ درمیان میں دو چھٹیاں بھی آ گئی تھی اتوار اور ہفتے والے اس سے پہلے میں اور زبرات کو بھی سبق مل سکا تھا یہاں پہ نیٹورک کا کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نہیں ہو سکا ابھی ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ جو کثر رہ گئی ان کو بھی پورا کیا تو جس طرح کے پچھلے آیت کریمہ میں جس طرح کے ہم نے پڑھا تھا اور اگر یاد ہو کہ یہ جو پانچواں پارہ کے پانچویں پارے کی جو ابتدا المخصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم یہ جو آیت کرمہ اس سے پہلے آیت میں محرمات کا تذکرہ کیا گیا تھا نمبر ایک محرمات نصبیہ نمبر دو محرمات رضائیہ اور نمبر تین محرمات مساط اور تو جو تین محرمات نصبی رضائی اور مشاہرت وہ تو عبدی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا نے یہ بتایا تھا کہ ایک اور رماد کا ایک اور قسم بھی ہے لیکن وہ ابدی نہیں ہے وہ ابدی نہیں ہے بلکہ اگر اگر شو شوہر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس وقت تو جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر شوہر فوت فوت ہو جاتا ہے ہونے کے بعد یہ عورت گزار لیتی ہے تو پھر کسی دوسرے شخص سے جو ہے نا یہ نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں ایسی ہی جب کسی عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق کی عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے لوگ اس عورت کے ساتھ جو ہے نا اگر نکاح کرنا چاہے یا عورت کسی کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یعنی تین جو محرمات وہ تو ہمیشہ ابدیہ ہے محرمات نصبیہ تفصیل سے تذکرہ ہوا محرمات رضائیہ رضائی اور محرمات مساحرت الفابید ہے ہمیشہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوں گے البتہ چوتھی قسم جو محرمات کی ہے وہ ابدی نہیں ہے تو ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے تو ظاہر سے بات نکاح کرتے وقت مہر کی تعین کی جاتی ہے تو مہر کے تعین کے وقت جب وہ تعین متعین ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو صحیح ہو جاتا ہے یا جس پہ اتفاق ہو جاتا ہے اتنا ہی مہر جو ہے نا اس کو دینا چاہیے یہ اس کا حق ہے جو تفصیلات جو تو ہم نے پڑھ لیے آج کی جو سبق جو ہم پڑھیں گے وَمَلَّمْ يَسْتَچَعْ مِنْكُمْ طُولًا يَنْكَحِ الْمَحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح کی کہا جاتا ہے کہ پانچ انگلیاں جو ہے نا یہ برابر نہیں ہے اسی طرح جو ہے نا مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے کوئی جو ہے نا سرمایہ دار مالدار ہوتا ہے کوئی درمیانہ طبقے کا ہوتا ہے اور کچھ کوئی جو ہے نا نچلے طبقے کا ہوتا ہے یعنی کوئی غریب ہوتا ہے مسکین ہوتا ہے کوئی متوسط طبقے کا ہوتا ہے کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے تو جو مالدار ہے سرمایہ دار ہے وہ تو آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے کیونکہ ان کے پاس مال ہے مال دیکھ کر جو ہے نا مہر دیکھ کر پیسے دیکھ کر جو ہے نا وہ نکاح کر سکتے ہیں البتہ جو کمزور ہے ضعیف ہے جو مسکین ہے غریب ہے عام طور پر چونکہ آزاد عورتوں کا جو مہر ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا اور بانگیوں کا ذرا اسے کم ہوا کرتا تھا ان کا خرچہ بھی کم ہوا کرتا تھا تو اس آیت کریم میں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آزاد عورتوں کی طاقت نہ ہو آزاد عورتوں کی طاقت نہ ہو یعنی ان کے خرچے زیادہ ہوتے ماہر زیادہ ہوا کرتا ہے ان کی طاقت نہ ہو تو پھر دوسری صورت میں باندیا لونڈیا لونڈیوں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے کہ وہ مومن ہو یعنی احناف اور شوقیہ کے پھر اس میں اخلاق احناف فرماتا ہے کہ حرہ پر یعنی آزاد عورت پر طاقت ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح یہ مکرو ہے یعنی جائز ہے صحیح ہے جبکہ شوافی کہتے ہیں اور احمد صلاح کہ بالکل جائز ہی نہیں ہے حرام ہے آئے تھی کریوں میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ تو اس کتاب یہ ہے کہ من لم سچا جو آزاد عورتوں پر قدرت نہ رکھتے ہو تو وہ پھر بنجیو کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کی جو دلائل وغیرہ ہے وہ تو پھر اسی کے اس کی تفصیلات موجود ہے لیکن ہم چونکہ حنفیہ ہے تو احناب کے نزدیک جو ہے نا آزاد عورت پر قدرت ہوتے ہوئے بھی بندی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے البتہ مکرو ہے جبکہ امام شوقی اور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت پر طاقت ہو یعنی اس کے خرچے اٹھانے کے اور مہر دینے کا طاقت ہو تو پھر باندھی کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ یہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا تو جب باندھیوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ نکاح کیا جائے تو اس میں پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ صرف جو ہے نا باندھی ہونے کی وجہ سے یا لونڈی ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ باندھی ہے یا لونڈی ہے تو اس کے جو حقوق ہے ان حقوق میں کمی کو صحیح کرنا یا ادا نہ کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا تو اس سے پھر بچنا چاہیے اس کا خیال کرنا چاہیے جس طرح کہ عام اگر آزاد عورت ہو اس کی جتنے حقوق ہے اگر حقوق تو اس کے کم ہے لیکن صرف اس وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا کم سمجھنا یا اس کے حقوق میں کوتاہی کرنا کہ چونکہ یہ تو باندھی ہے یا لونڈی ہے اس صرف اس لونڈی ہونے کی وجہ سے بندی ہونے کی وجہ سے ان کو حقوق کا خیال نہ رکھنا جو ہے اچھی بات پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ جس طرح کے بتا شریعت کا ایک عام اصول ہے کہ فضلت کا دار مدار جو ہے تقوا پر ہے تو جو متقی ہوگا خا وہ غلام ہو یا غیر غلام ہو تو اس کی فضلت بڑھ جائے گی اگر کوئی غلام ہو لیکن متقی ہو پرہزگار اس کا مرتبہ ان اللہ جو ہے نا بڑھ کر ہوگا بنسبت اس آزاد کے جو کہ متقی ہو پرہیزگار پرہزگار ہو بلکہ فاسق ہو یا فاجر ہو تو اسی طرح یہاں بھی اگر لونڈیوں کے ساتھ بندیوں کے ساتھ نکاح کیا جائے تو ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور صرف اس وجہ سے کہ وہ باندھی ہے لونڈی ہے ان کے حقوق کی اکثر تلفی نہیں کرنی چاہیے ومن لم يستطع منكم قولا اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو المؤمنات کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے من المؤمنات تو ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے من بعض تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تم سب آپس میں ایک جیسے ہو یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی عام طور پر چونکہ عورتوں کا مہر جو ہے نا وہ زیادہ ہوا کرتا تھا اور باندیوں کا مہر کم تو ایک طرف تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ باندیوں سے نکاح اس وقت کیا جائے جب ہزار عورتوں کے ساتھ طاقت نہ ہو استطاعت نہ ہو اور دوسری طرف جو نا یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ باندی کے ساتھ اگر نکاح کا ارادہ ہو ہو یا یعنی نکاح کیا جائے تو پھر صرف باندی ہونے سے لونڈی ہونے سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کے پورا پورا حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور افضلیت کا جو مدار ہے شریعت میں اسلام میں جو ہے وہ تقوا پر ہے جو متقی پر ازگار ہوگا غلام ہو یا آزاد ہو تو اس کا مرتبہ ان اللہ بڑھ کر ہوگا تن کی وہ ہونا لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو وہاں تو ہو اور ان کو دل معروف اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو محسنات غیر ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے غیر مساجحات نہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کرے ولا متخذات ولا متخذات اخدان اور نہ خفیہ طور پر ناجائز اشنائیاں پیدا کرے تو اذا اختنا پھر جب او نکاح کی حفاظت میں آ جائے فین اتین بفاحشتن اور اس کے بعد کسی بڑے بہائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے یعنی اس آیت کی اس ٹکڑے میں غلام اور باندی کے زنا ہونے کے صورت میں اس کا حد بتایا گیا ہے کہ اگر آزاد آدمی یا آزاد مرد آزاد آدمی یا آزاد عورت اگر زنا کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کی جو سزا ہے جیسے کہ نور میں اس کا تذکرہ ہے سو کوڑے ہے سو کوڑے مقرر کی گئی ہے بشرط کی یہ غیر محسن ہو یعنی شدہ نہ ہو تو اسی طرح غلام یا باندی اگر زنا کر بیٹھتے تو ان کو جو آزاد مرد یا عورت کا جو سزا ہے اس کا نصف ملے گا یعنی پچاس پچاس کوڑے اس کو لگیں گے اسی طرح جس طرح کے آزاد مرد یا آزاد عورت شادی شدہ ہونے کے صورت میں زنا کر لیتے ہیں تو اس کی سزا رجم ہے اور رجم میں چونکہ تنصیب نہیں ہو سکتی ہے یعنی ادا نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمام ایمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ رجم کی صورت میں اس کو غلام اور باندی کو بھی رجم کیا جائے گا اگر شادی ہونے کے بعد انہوں نے زنا کیا تو اس میں یہ اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ غلام اور باندی اگر زنا کر لیتے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا نصف ہوگی یعنی جو آزاد مرد آزاد غلام کی ہے آزاد آزاد غلام مرد اور آزاد عورت کی ہے اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر جس طرح کے ان کو رجم ہوتی کی سزا رجم ان یعنی کی سزا بھی رجم ہوگی ذالک کرم الشیل مین کم یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو وان تصبروا خیر لکم اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے واللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس کریمہ کی کی تشریح طرف ومن لم يستطع منكم طولا غنال اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو غنال یعنی سرمایہ نہ رکھتے ہو ان کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو ان کی بات میں ان کی بس میں یہ نہ ہو ان کی طاقت میں یہ نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے یا اس کی ساتھ نہ ہو عین کے کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے آزاد عورتوں سے الحرائے یعنی آزاد مومن امینات مومن جر اللہ فلا فلاں حکمرو کہ یہ جو مومنات کا تذکرہ ہے یہ غالباً کے طور پر ہے یعنی غالباً چونکہ عام طور پر مومن ہی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے فلاں اس کا مخالف مراد نہیں ہوگا فمن ما ملکت ایمانکم جس کے تم مالک ہو جس کے تم مالک ہو جس کے تم مالک ہو یعنی جن بانجیوں کے تم مالک ہو یعنی کہ ہو یعنی نکاح کرو من فتیات اکم المؤمنات مومن عورتوں سے مومن عورتوں یعنی مومن باندیوں سے مومن باندیو سے یعنی اگر تمہارے پاس مومن باندیا ہو تو آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی صورت میں مومن باندیو کے ساتھ جن کی تم مالک ہو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اعلم بی ایمانکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں کب تک وہ ہی تو تم ان کے ظاہری ایمان پر اکتفا کرو وکیل السرائر الیہ اور پوشیدہ باتیں یا راز کی باتیں جو ہے نا پوشیدہ راز کی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی سپرد کرو یعنی اس میں صرف اس کے ظاہری ایمان کا مکلب بنایا گیا ہے تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے العالم اللہ تعالیٰ ان کے تفصیلات کو خوب اچھی طرح جانے والے ہیں رازوں کو جو ہے نا پوشیدہ باتوں کو خوب خوب اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ورب تفضل فیہ اور بسا اوقات یا بہت سارے باندیا جو ہے نا وہ فضلت رکھتی ہے پر یعنی اکثر جو ہے نا یعنی بعض جو باندیا ہے لونڈیا ہے ان کی ایمان کی طاقت جو ہے نا ایمان کی حرارت آزاد عورتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے تو مدار جو ہے نا تقوی پر ہے باندھی ہو یا آزاد ہو تو ایسے عورتیں بھی ہے کہ ہے غلام لونڈی ہے عورتیں جو کہ لونڈی اور باندھی ہے لیکن متقی فرضگار ہونے کی وجہ سے ان کا مرتبہ اند اللہ آزاد عورتوں سے بڑھ کر ہے نکاح اتنی اور یہ ترغیب ہے مانوس کرنا ہے پانجیوں کے نکاح کی طرف یا پانجیوں کی نکاح کا بعض اکم بعض کہ تم جو ہے نا بعض بعض میں سے رہو یعنی تم بعض اکم بعض یعنی تم آپس میں ایک جیسے ہو تم آپس میں ایک جیسے ہو کس چیز میں سوا یعنی تم اور او برابر ہو پھر دین میں نکاح ہونا تو ان کے نکاح کرنے سے ان سے نکاح کرنے میں شرم نہ کرو عار نہ کرو تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے تو انسانیت میں دونوں مشترک ہو لہٰذا بندیوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں جو ہے نا ججک نہیں ہونی چاہیے اور شرم نہیں ہونا چاہیے آر نہیں ہونا چاہیے یہ تو غلام بندی ہے یا لونڈی ہے اور میں تو چونکہ آزاد ہو تو اس میں کوئی آر کی یا شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تم دونوں وصف انسانیت میں مشترک ہو فن کی وہ نہیں ہلنا تو تم ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت ہے موالی یعنی ان کے جو مولا ہے ان کے جو آقا ہے ان کی جو ہے نا ایک نکاح کر سکتے ہو آتو آتو اور ان کو دیجیے اور ان کو دیجیے جو رہنا ان کا مہر مہور ہونا ان کے مہر دل معروف معروف قاعدے کے مطابق معروف قاعدے کے مطابق یعنی عام طور پر عرف میں یا قاعدے کے مطابق جتنا باندی یا لونڈی کی جو مہر ہوا کرتا ہے دینا چاہیے معروف طریقے سے قائدے کے مطابق من غیر و نقصن بغیر کسی سال مٹول اور کمی کے یعنی ٹان مٹول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو بندی ہے لونڈی ہے تو اس میں ٹال مٹول کرے بندہ یا یہ باندھی ہے جس پر بات پکی ہو گئی ہے ان سے کم کرنا محسنا موت مانا دامن غیر متا یعنی دامن عورتیں یعنی، غیر محسنات خاک دامن عورتیں غیر مستہن یعنی صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو غیر یعنی جنا کرنے والیا جنا کرنے والیا جہرن کلم کلا اعلان یعنی ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اور پھر اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے او پورا کریں گے تو اس طرح نہ ہو ولا متخذات اقدان اور نہ خفیہ طور پر ناجائز اشتائیاں پیدا کرے ایزون یعنی ان کے جو دوست وغیرہ ہے او خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر اور ان کے ساتھ جنا کرتے ہو یعنی اس طرح کی ترتیب نہ ہو یعنی اگر تم ان کے ساتھ نہیں کرو گے ان کو مہر نہیں دو گے تو پھر وہ اپنے خواہش جو ہے نا اس کو کی جو صفت ہے وہ بھی نہیں رہے گی اور کلم جو ہے نا جنا بھی کیا کرے گی اور دوست جو ہے نا اس کے پاس پوشیدہ یا خفیہ طور پر آئیں گے ان کے ساتھ جنا کریں گے تو یہ صورتحال ہوگی فیضا احسننا فیضا پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائے یعنی جب تم ان کے ساتھ نکاح کر لو زوجنا نکاح کیا جائے وہ کراتی میں بنا الفائل ہے اور ایک رات میں فائل کا معلوم کا صیغہ ہے تزوج یعنی جب وہ نکاح کرے فین اتینا بفاحشۃ فین اتینا بفاحشۃ یعنی اگر اس نکاح کے بعد یہ کسی بڑی بہائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے زنا کا فعلیہن نصف ما علی المقتنات تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے الحرائر الالبکار جو آزاد شدہ آزاد عورتیں ہیں جب وہ زنا کر لیتی جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ آزاد عورت یا آزاد غلام اگر آزاد عورت یا آزاد مد اگر زنا کر لیتا ہے تو غیر شادی ہونے کی صورت میں سو کوڑے تو ان کا نصف سزا یعنی پچاس کوڑے اور اگر آزاد مد یا آزاد عورت شادی ہونے کے باوجود زنا کر لیتے تو رجم ہوگا تو اس یہاں بھی غلام اور باندی نکاح ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد اگر یہ زنا کر لیتے تو ان کی سزا چونکہ رجم میں تنصیب نہیں ہو سکتی لہذا ان کو بھی رجم کیا جائے گا یعنی سزا بطور سزا کے جو ان کی سزا دی جائے گی او آزاد عورتوں کی نصف ہوگی الحد اس کو ان کو کوڑے مارے جائیں گے پچاس غرب اور چھ مہینے تک جو ہے نا ان کو جراوطن کیا جائے گا اور انہی پر جو ہے نا غلام کو قیاس کیا جائے جس طرح غلام کی بھی سزا پچاس کوڑے ہوں گے غیر شریف ہونے کی صورت میں احسان الحد اور یہاں پہ جو احسان کا شرط ہے احسان کا شرط یہ حد کی وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ لفارت انہ لا رجم علیہن اصلا کہ ان پر اصلا رجم ہے ہی نہیں یعنی اس پر رجم ہے ہی نہیں بشرط کی کیا ہو غیر شادی شدہ ہو اگر شادی شدہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ رجم ہی ہوگا ذالکہ یہ نکاح المملوکات اندعان میں طول یعنی باندیوں لنڈیوں کا ساتھ نکاح کرنا آزاد عورتوں پر قدرت نہ ہونے کے وقت لمن خشیہ یہ کس کے لیے کس شخص کے لیے یہ ہے لمن خشیہ اس شخص اس کے لیے جو ڈرتا ہو خافا ڈرتا ہو لہٰ جنا کا یعنی اگر اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے رقم نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر سکے تو اس کو خطرہ بھی ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا جنا کا خطرہ بھی ہے اور سرمایہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے کہ پھر وہ لونڈیوں کے ساتھ بانجیوں کے ساتھ وہ نکاح اگر کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ حرام سے جو کہ جنا ہے اس سے بچ جائے گا واصل المشقہ اور اس کا اصل جو ہے جنا کا یہ مشقت ہے سمیہ یہ بھی اور اس کو نام دیا گیا مشقت کا کیوں جنا کو بھی جنا اور اس مشقت کو جنا کا نام دیا گیا بالحد کی دنیا کہ دنیا میں یہ ہاتھ کا طور ہے یہ ایک مشقت ہے بدنامی ہے رسوائی ہے ذلت ہے پوری دنیا میں یعنی سب لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ سامنے اور آخرت میں سزا ہے اور آخرت میں سزا ہے یعنی یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے حد سو کوڑے یا رجم آخرت میں پھر اللہ تعالی جس طرح ان کو جیت جو سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی یہ ہے دنیا میں تو بھگت لے گا لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ جس طرح اللہ سے معاملہ کریں گے اور اللہ کی مرضی ہے منکم یعنی تم میں سے بخلاف من لا یخافو من الاحرار یعنی تم میں سے جس کو خطرہ ہو ڈر ہو کہ اگر یہ نکاح نہ کرے اور اس کو طاقت بھی نہ ہو آزاد عورتوں کے ساتھ تو او پھر اس غلام ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یعنی زنا کا خطرہ ہو اخلاف من لا یخافو من الاحرار بخلاف اس کے جس کو خطرہ نہ ہو من الاحرار آزاد عورتوں سے فلا یخیل له نکاح ہوا تو اس کے لیے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا تو یہ چونکہ شافے کا مذہب ہے اس لیے انہوں نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آزاد پر قدرت ہوتے ہوئے باندھی کے ساتھ شافے کے نزدیک نکاح حرام ہے جب حنا فرماتا ہے کہ نہیں آزاد پر قدرت ہوتے ہوئے بھی نکاح جائز ہے البتہ مکرو ہے لہورس اور اسی طرح اگر کسی کو آزاد عورت کی طاقت استطاعت ہو وعليه الشافعي رحمه الله ورسي بر يوم شفيع كما قلت لك وخرج بقوله ان فتياتكم المؤمنات الكافرات يعني جو ايت كريمه میں قید ہے کہ مومن باندیوں کے ساتھ تو مومن کا قید لگا کر جو ہے سے جو کافر باندیا ہے وہ نکل گئی فلا يحل له نکاحها تو اس کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا ولو عدم اگرچہ او معدوم ہو وقاف ہو اس کو خطرہ ہو یعنی اگر کافر ہو تو اس کا خطرہ جائز نہیں ہوگا وہاں تک پھرو نکاح المملوکات اور اگر تم صبر کرو کے یعنی لونڈیوں اور یہ جو بانجیا ہے ان کی نکاح سے تم صبر کرو یعنی نکاح نہ کرو خیر لکم تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اچھا ہے افضل ہے لہ اللہ یہ فکر تاکہ بچہ غلام نہ ہو کیونکہ جب بندہ غلام لونڈی جب کی لونڈی کے ساتھ بندی کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ غلام ہوگا تو اگر تم صبر کر لو گے تو تمہارا بچہ غلام ہونے سے بچ جائے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے کا اس میں یعنی یہ جو نکاح کے احکامات ہیں نکاح کے جو امور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تمہارے لیے آسانیہ کی ہے اور سہولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والے کی ہے لہذا ان سہولتوں کا جو ہے نا فائدہ اٹھا کر حلال طریقے سے اپنے خواہش کو پورا کرنا چاہیے نہ یہ کہ ان حدود کو پھلانگتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہے کہ یہ صورتیں جائز ہے اور یہ صورت ناجائز ہے تو حلال صورتوں کو جو حلال طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے حرام طریقوں پر آپ اپنی خواہشات کو مکمل پورا کرو گے یعنی جناح کی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تجاوز ہوگا اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کا خلاف ورزی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو جو سزا ہوگی ہو وہی سزا کرنا پڑے گا خلاصہ یہ ہوا کہ باندیوں کے ساتھ ڈونڈیوں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ہے نکاح کرنا صحیح ہے جو اگر وہ نکاح نہ کر لیں ان کے ساتھ تو جنا کا خرچہ ہو خطرہ ہو تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے اگر خطرہ نہ ہو اندیشہ نہ ہو تو پھر اگر آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے تو بہتر رہے گا اب اگلی ایسی کریمہ ہے یرید اللہ لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم اللہ یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے و یهدیکم سنن الذین من قبلکم اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے ویتوب علیکم اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے علیم حکیم اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی اگلی کریمہ بھی پڑھ لیتے ہیں واللہ علیکم اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے الذین یتبعون الشہوات اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی بجے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم کو رحرا سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو پڑھوید اللہ شہواد اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو عظیمہ کہ تم سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو یورید اللہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے کل انسان ضعیفہ اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے تو اس آیت کریمہ میں یہ جو اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے وخول انسان کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے تو اس میں اس بار کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ فطری طور پر جو ہے نا یہ جنسی خواہش کے مقابلے کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو حلال طریقے سے جائز طریقے سے پورا کرنے سے نہیں روکا بلکہ نکاح کو اس کے لیے آسان بنا دیا گیا اب آتے ہیں آیت کلمہ کے آیت کی تشریف کی طرف تو جس طرح کے بتایا گیا اس قبل یعنی شروع سے لے کر یہاں تک جو احکام تھے مسائل تھے ان کو تفصیل سے ذکر کیا گیا تو سورہ بکرت کے آغاز سے لے کر یہاں تک جو ہے نا معاشرت کے جو تعلقات ہیں جو ہدایت ہے جو احکام تھے تو وہ تو بیان کیے چکے ہیں تو ان سب کی طرف جو ہے نا یہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ معاشرت اخلاق اور یہ جو قوانین اصول ہے ان قوانین اصول پر جو ہے نا کافی زمانوں پہلے یعنی قدیم ترین زمانے سے جو ہے نا ہر وقت کے ہر زمانے کے انبیاء اکرام نے جو ہے نا اپنی امتوں کو ان باتوں کی تلقین کی ہے اور یعنی ابتدا ہی سے ان باتوں پر ان باتوں کی تلقین بھی کی ہے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں تو ان آیت کریم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بطور احسان اور انعام کے کہ ان یہ جو احکام ہے یہ جو مسائل ہے شروع سے لے کر آپ تک یہ ان کی مشروعیت جو ہے نا یہ مسلمان یہ مخلوقات مخلوق انسانوں کے منافع ہی کے لیے ہے ان میں تمہارے ہی منافع اور مسئلے کا لحاظ رکھا دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ بتا اوقات جو ہے نا تمہیں اپنے ہی ان ہدایات کے متعلق جو احکام ہے یا تمہارے مناسب اور مصالح کا جو اعتبار کیا گیا اگرچہ بتا کا تمہیں وہ نظر نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتا تو الگ بات ہے تو ان ایسے کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہی پر جو ہے نا آپ کو عمل کرنے کی اور ترکیب کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں زال اور مزل ہے جو نہیں چاہتے کہ اللہ والے بن جائے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے تو ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے اور ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے بلکہ جس طرح کہ اللہ اور اس کے انبیاء و اکرام بتاتے آ رہے ہیں اور ترکیب کرتے آ رہے ہیں اسی اسی راہ پر پر جو ہے نا چلنا چاہیے یورید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے شرع دینکم مطلع عملکم یعنی تمہارے دین کے جو شرع ہے اور جو تمہارے مسالح ہے تمہارے جو قواعد ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا اور اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں اللہ جی من قبل کنو اور جو لوگ تم سے پہلے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں سرائے کمانا ان کے جو سطور طریقے ہیں من یعنی انبیاء یعنی تحلیل و یعنی تحریب فتبعوهم یعنی انبیاء کرام میں سے انبیاء علیہ السلام میں سے تحلیل حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں فتوی میں ان کی کیا اتباع کرو تم علیکم اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں تم علیکم اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں یہ جو اپ کو انماز کہتی ہے لکی کنتم علیہا الا تعتیہ یعنی یہ جو اپ کو انماز کہتی کہ گناہ سے معصیت سے اللہ تعالی کے حدود کی خلاف ورزی سے تمہیں جو ہے نا وہ منع کرتے ہیں اس کے عبادت کی طرف یعنی تم کو کنشتے ہیں تمہیں لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ایسے چیز کی طرف ایسے باتوں کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سبب بنتے ہیں واللہ علیم بکم حکیم اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے تیم آتبر لکم جو تمہارے لیے انہوں نے احکامات بیان کیے ہیں انتظامات کیے ہیں مخلوقات کے لیے اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے کر کا مقرر لایا گیا ہے دوبارہ لایا گیا ہے پہلے بھی یہ لایا گیا تو یہ اس وجہ سے تاکہ ماں باپ کو اس پر امید کیا جا سکے شہوات اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں ویرید یتبعون شہوات اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں وہ کون ہے الیہود یہودی نسارا والزنات اور جناکار عظیما کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو پڑھو تھا الحق کہ تمہیں حق سے پھیر دیں یعنی تم راہ راست کرو سیدھے راستے پر ان کی کوشش ہے اور ٹو میں اس جدوجہد میں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تم کو سیدھے راستے سے رائے حق سے ہٹا کے جو ہے نا اپنے باطل طریقے پر اپنے باطل راستے پر ڈال دے کہ وہ خود بھی گمراہ اور تمہیں بھی گمراہ کرے ارتقاب ماحول ما علیکم ان چیزوں کا ارتکاب کرنے پر جن پر تم کو جو تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں فتح کون مسل ہوں تو تم بھی ان کی طرح ہو جائے گی وہ خود بھی گمراہ ہے تمہیں گمراہ کر دیں گے یورید اللہ علیہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا حملہ کرے تو حقام احکام شرایا تو اس نے آسان فرما دیے ہے شریعت کے احکام مسائل تمام کے تمام یعنی اس نے آسانی کی پہلو رکھا سہولت کی پہلو رکھا ہے تاکہ تم اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو خلق الانسان ضعیفہ اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے انسان کمزور پیدا ہوا ہے جس طرح کی بتایا گیا کہ انسان جو جنسی خواہش کے مقابلے کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال جائز طریقوں کو جو ہے نا آسان بنا دیا ہے لا يثبر عن النساء والشهوات کے وہ صبر نہیں کرتا ہے عورتوں سے اور شہوات سے شہوات سے اس طرح یہ آیت کلمہ ہو گیا اس کی کوشش ہو گئی جانا کا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہوں کہ ہم ہاں، سے کچھ لے سکتے ان شاء اللہ کر دینے کی بات کرے گی ان شاء اللہ گے اچھا، جو پونا گھنٹہ ہے اس میں آگے چل جاتا ہے کیا